منصور اور سلیمان نے بیان کیا ان سے ابو وائل نے ان سے ابو میسرا نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سفیان سوری نے کہا کہ اور مجھ سے واصل نے بیان کیا اور ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا یا آپ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا فرمایا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہاری روزی میں شریک ہوگی میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا فرمایا اس کے بعد یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو راوی نے بیان کیا کہ یہ آیت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کے لیے نازل ہوئی کہ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس انسان کی جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر ہاں حق پر اور نہ وہ زنا کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو اکسٹھ